ہاں جی سورہ حدیث اب سورہ حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے جہاد اور انفاق ہی سبھی اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا اور جہاد کرنا گویا پہلے حصے میں انفاق ہے دوسرے میں جہاد سورت کی ابتدا میں توحید کے تین مرتبے مفصل طور پہ بیان کیے گئے ہیں اور اس کے بعد پانچ طریقوں سے انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون ذکر ہوا ہے اس کے بعد کچھ ترغیبی بیان ہے آخر میں آخر میں معاندین کے لیے اتمام حجت کر دیا گیا شریکوں سے پاک سمجھتی ہے اللہ کو ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اور وہ ہر چیز کیا کہتی ہے وہی عزیز ہے زبردست طاقت والا اور وہی گہرے علم توحید کا مرتبہ پہلا اسی کا راج ہے آسمانوں زمینوں میں زندہ وہی کرتا ہے مارتا وہی ہے وہی ہر چیز سے کاٹ ہے دوسرا مرتبہ توحید وہی اول ہے جس کی ابتدا ہو وہی آخر ہے جس کی انتہا ہو وہی ظاہر ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا وہی باطن ہے جو سب کچھ کرتا ہے اسی طرح لکھا ہے وہی پہلا ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں وہی آخری ہے جس کی انتہا کوئی نہیں وہی ظاہر ہے جو کسی کو نظر آتا نہیں وہی باطن ہے جو سب کچھ کر کے دکھاتا ہے اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے تیسرا مرتبہ وہی ذات ہے جس نے بنایا آسمان اور زمینوں کو چھ دن میں پھر چھا گیا گیا اوپر عرش کے وہی جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں بیج وغیرہ اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے کھیتیاں وغیرہ وما ینزل میں السماء جو کچھ اترتا ہے اس سے بارش وغیرہ اور جو کچھ چڑھتا ہے اس کی طرف وغیرہ وہ محکم وہ تمہارے ساتھ ہی ہے اے نما کم تم جہاں بھی ہو وہ تم واللہ میں ماتا نا بسی اب پھر توحید کا تیسرے مرتبے کا اعادہ ہے اسی کا ہے ملک راج آسمان و زمینوں میں اسی کی طرف لوٹتے ہیں ہر قسم کے معاملات داخل کرتا ہے رات کو دن میں داخل کرتا ہے دن کو رات میں وہی سینوں کے راز جانتا ہے آمنو باللہ ایمان کے تقاضے پورے کرو یعنی ایمان پر قائم رہو آمنو باللہ ورسول ایماندار تو پہلے ہی ہیں صحیح معنی میں ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کس طرح یعنی انفکو پہلا طریقہ یعنی خرچ کرو اس سے جو بنایا تم کو اللہ نے اس میں با اختیار مستقل وہ لوگ جو ایمان تم سے لائے اور خرچ کرتے ہیں ان کو بہت بڑا انعام ملے گا ہائے ہائے کیا ہو گیا تم کو کہ نہیں ایمان لاتے اللہ کے ساتھ یعنی خرچ نہیں کرتے معلوم ہوا اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا اس کو ایمان کے معاملے میں بہت بڑا دخل ہے اس لیے مالکم لا لا باللہ اے تنفقون فی سبیل اللہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ کے ساتھ حالانکہ رسول تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب کے ساتھ اور تحقیق پکڑا ہے اس نے اللہ نے تم سے وعدہ اگر تم ہو ایماندار وعدہ کون سا پکڑا تھا جب تم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ وہی وعدہ معلوم ہوا کہ جو شخص مرتد ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے لا الہ الا اللہ سے پھرتا ہے اب پھرنا دو قسم ہو گیا ایک سرے سے اس کا انکار کر دینا ایک اس کے تقاضے کے خلاف کرنا اس لیے جو سرے سے روک جائے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ بھی مرتد اور جو اس کلمے کے تقاضے کے خلاف کرے وہ بھی کیوں اس لیے کہ اللہ سے اس نے کیا تھا وعدہ اور وعدے سے جو پھر جائے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو ہے اسے پھر جائے تو وہ یقین ہے مرتا تو میسا کا کم اس نے لیا ہوا ہے تم سے وعدہ ولزی کوئی ذات ہے جس نے اتارا ہے اپنے بندے پہ آیات کلم کھلی تاکہ نکال دے تم کو ظلمات سے نور کی طرف کیوں ان اللہ بکم لرؤوف لرو رہی تاکیق اللہ تمہارے ساتھ بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے دوسرا طریقہ انفاق فی سبیل اللہ کا کیا ہو گیا تم کو کہ نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں حالانکہ تم سب مر جاؤ گے اللہ ہی کے لیے ہوگا ورثہ آسمانوں زمینوں کا تمہارے بعد بھی لا یستوی منکم نہیں برابر تم میں سے وہ بندہ جو خرچ کرتا ہے فتح مکہ سے پہلے اور اس نے لڑائی بھی لڑی درجتن یہ اونچے درجے والے ہیں ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے خرچ کیا من و فتح مکہ کے بعد اور پھر جا کے لڑے وکلن وسنا چاہے فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں یا بعد میں خرچ کرنے والے ہیں ان کے درجے تو مختلف ہیں مگر ہر ایک سے اللہ نے وعدہ کیا ہے الحسن کے نیک بختی کا بخت تمام کے اچھے ہوں گے واللہ بما تعملون خبیر تیسرا طریقہ انفاقی سبیل اللہ کا منزل اللہ کون ہے جو قرضہ دے اللہ کو قرض ہنسنا قرض ہسنا وہ ہوتا ہے جس کی مدت مقرر نہیں ہوتی اور قرض دینے والا وہ مانگتا بھی نہیں ہے بلکہ قرض ہسنا لینے والا کہتا ہے کہ جب مجھ سے ہو گیا تمہیں دے دوں گا اللہ فرماتے ہیں منزل لذیذ اللہ قرض نہ اگر کو کر دے اسنا دے اجر کری اس کو دگنا دے گا اس کو اللہ اور اس کا انعام بھی بہت بڑی عزت والا اب پتا چلا کہ سود خور کو اللہ نے کافر کیوں کہا ہے ایک دے کر دگنے لیتا ہے نا اور ایک لے کر دگنے دینا یہ صفت کس کی ہے اللہ کی ہے اس لیے اللہ کی صفت میں حقیقت میں وہ شریک ہوتا ہے سود خور اس لیے قرآن نے اس کے فتویٰ کا کر مجبوری کے وہ لوگ بھی کہتے ہیں مجبور ہے جو بدفیلی کرواتے ہیں شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی کہتے ہیں مجبور ہیں ہم کہاں سے کھائیں ہماری روٹی اللہ نے بنائی ہے بھی رہے اور کھاتے بھی رہے یہ مجبوری نہیں مجبوری وہاں ہوتی ہے جہاں آدمی موت و حیات کی کشمکش میں اس وقت سور حلال نہ لے کر دو قرض نہ لے اللہ کے سامنے یہ یہ کرے اللہ اس کا انتظام کر دے یہ تو قانون ہاں، ہاں، ہاں،, ہاں ہاں ہاں کوشش کرتا نہیں وہ شریف وہ تو بن گیا ہے نا کوئی ویسے ہو یا نہ ہو وہ تو اللہ کی صفت کے اندر اس نے گویا کہ اپنا شرک تو بنا لیا نا ہاں یہاں سے معلوم ہوتا ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں جو مجھے قرض دے گا یوزائے بہ اس کو میں دگنا دوں گا یعنی قرض کچھ لے کر اور لینے کے بعد ایک کی بجائے دگنا دینا یہ صفت کس کی ہے چونکہ ہاں؟ اللہ کی صفت ہے اس لیے سود کو حرام کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی صفت میں شرک لا وہ وہی ہے بد زن کرنے والا بھی اسی طرح بد زن ہونے والا بھی اسی طرح حکم یہ کیا ہاں جی یوم تر المؤمنین والمؤمنات جس دن دیکھے گا تو مومن مردوں عورتوں کو دوڑ رہا ہوگا نور ان کا ان کے آگے بھی ان کے دائیں طرف بھی بشرا اللہ کو ملی بشرا کو ملی یوم اس کو کہا جائے گا مبارک ہو تمہارے آج کے دن وہ باغات کی مبارک ہو جو چڑھ رہی ہیں اس کے نیچے نئے ہمیشہ اس میں یہی بہت بڑی کامیابی ہے یوم یقول المنافقون زجر سخی منافقوں کے لیے جس دن کہیں گے منافق مرد اور رنہ للذین آمنوا ایمانداروں کو پیچھے سے آواز دے کے کہیں گے انظرونا ذرا انتظار کرو ہمیں پہنچنے دو تاکہ نقط بس نورکم حاصل کریں تمہاری روشنی سے ہم کیونکہ اندھیرے میں ہم تھکے کھا رہے ہیں کی لر وراکم اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ہٹ جاؤ سورو ارجو وراکم دنیا میں واپس ہٹو پلتا میں نورا پھر لے آؤ تلاش کر کے وہاں سے کوئی روشنی پسو با باپ چنانچہ مار دیا جائے گا درمیان ان مومنوں اور کافروں کے بسور ایک کلا دار آر بنا دی جائے گی لہو باب جس کا دروازہ بھی ہوگا باتیں نو فی راما اور اس کے اندر تو ہوگی لری اللہ کی رحمت من کے بلحل عذاب اس کے اندر سے سڑکیں جائیں گی ایک سڑک سیدھی جائے گی رحمت والے دروازے بحث کی طرف اور ظاہر اس کا جو ہوگا مین کے بال ہی اس جہنم کی جہت سے عذاب والی جہت ہوگی ظاہری طور پہ دیکھیں گے تو وہ سڑک وہاں سے نکل کسی بھی جہن لگنے جائے گی مانا جہد اور طرف عذاب وہ ظاہر والا جو اس کا پاسا ہوگا وہاں میرا عذاب ہی عذاب عزاب بلائیں گے اس کو اس وقت علم کیا ہم تمہارے کٹھے نہیں ہوا کرتے تھے وہ کہیں گے بلا بالکل واقعی کٹھے تھے لیکن تم تم فتن ٹھگی کرتے رہے تھے اپنی جانوں سے وتربس تم ور سب تم اور مسلمانوں پر مصیبتوں کی انتظار میں لگے رہتے تھے ور تب تم پیغمبر کی صداقت کے اندر شک میں لگے رہتے تھے وغرت کو بل اور تم نے دھوکھے میں ڈال رکھا تھا تم کو جھوٹھی آرزو نے جا امر اللہ تک پہنچ گیا اللہ کا حکم و باللہ الغرور اس حال میں اللہ کا حکم پہنچا واہ حالیہ اس حال میں پہنچا کہ دھوکے میں ڈال رکھا تھا تم کو اللہ کے ساتھ اس شیطان نے پل یوم لا یو کا دن کم آج کے دن نہیں پکڑا جائے گا تم سے منافع کوئی بدلا اور نہ چٹ کافروں سے پکڑا جائے گا مہوا کو منارو ٹھکانا تمہارا جہنم ہوگا ہی یا مولا کم یہی جہنمی تمہاری رشتے دار ہے بے سل اور بہت ہی گندا لوٹ کے جانے کی جگہ وہ یا مولا کو یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہارے لیے وہی اولا ہے زیادہ نا یا مولا کم اسی سے آپ کا آج رشتہ ہے اسی کے کٹھے رہو والے یہ یلی مولا کے تقریباً اٹھارہ معنی آتے ہیں کتنے معنی اٹھارہ معنی آتے ہیں عبد بھی آقا بھی پڑوسی بھی ام بھی داماد بھی موتک بھی موتک بھی سردار بھی دوست بھی مشکل کشا بھی وغیرہ وغیرہ تقریباً کافی سارے معنی آتے ہیں ہر موقع کے لحاظ سے اس مادے کا معنی کیا جاتا ہے یہاں ہوگا ہی یا مولا کم وہی آگ ہی تمہیں محبوب ہے آج تمہارا رشتہ اسی سے ہے اور کوئی زجر کیا نہیں وقت قریب آ گیا ایمانداروں کے لیے کہ وہ ڈر جائیں دل ان کے اللہ کی توحید کے لیے کے اور اس کے لیے بھی جو اتارا ہے اللہ نے حق تک مسئلہ بلا یقون نہ ہو جائیں وہ مومن لوگ مثل ان لوگوں کے جو دیے گئے کتاب پہلے سے ملم لمبی ہو گئی اوپر ان کے مدت بڑی مدت تک کے لیے ان کو وقفہ مل گیا فقصت سخت ہو گئے دل ان کے منہم فاسقون بہت سارے ان میں سے حد سے نکل گئے ہیں ان اللہ تیسرا طریقہ تیسرے طریقے سے متعلق یقین رکھو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد غیر آباد ہونے کے تاکہ واضح کر چکے ہیں تمہارے لیے آیا تاکہ تم سمجھو ان المصدقین ترغیب الفاق صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں قرضہ دیا جنہوں نے قرض اسنا دوہرے دیے جائیں گے ان کو اور ان کے لیے اجر ہوگا بہت بڑی عزت والا وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اس کے رسولوں کے ساتھ وہی ہیں جو حقیقت میں صدیق ہیں اور لوگوں پر گواہ ہیں ان درب اپنے رب کے یہاں لہم اجرہم و ہوں ان کے لیے ہوگا مزدوری ان کی اور ایمان کی روشنی ان کی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جٹلایا ہماری آیات کو وہ تو میرے جہنمی جہیمی ہیں ہے لمو انمل حیا تنیا تقابل کا ذکر ہو گیا اب دنیا کی بے ثباتی کی مثال ہے اعلموا لمو الحیات الدنیا یقین جانو پکی ہے کہ دنیا کی حیاتی جو ہے لائے بولو نیرا کھیل ہے اور نیرا مشغلہ ہے اور نیری ٹھاٹ دنیا کی ظاہری ہے تفاخر آپس میں فخر کرنے کا ذریعہ ہے بینکم تمہارے آپس کے درمیان و تقاصر فلم وال اور دنیا نری ایک دوسرے سے مال کے اندر بڑھ جانے کا نام ہے اور اولاد کے اندر کا مسل ویسے دنیا کی بے ثباتی کی مثال یوں ہے مثل بارش کی جس بارش نے اعجب الکفارا بہت اچھی لگی ہے کفار کو نبات ہو انگوری اس کی سم یہی جو پھر خشک ہو جاتی ہے وہ انگوری پتراؤ مسفر رن پھر تو دیکھتا ہے اس کو زرد پیلی ہو گئی سم یقون ہوتا پھر وہ میرا بھوسا ہی بھوسا بن گیا یہی حالت دنیا کی ہے ابتدا میں بڑی رونق ہوتی ہے مگر جب انتہا آتی ہے تو پرسان حال کوئی نہیں ہوتا وفل آخرت عذاب شدید اور آخرت میں تو عذاب بہت سخت ہے اور کوئی مان جائے جب چھوڑ دے تو مغفرت من اللہ رضوان اللہ کی رضا کا پروانہ ببل حیات دنیا اللہ متا الغرور نہیں حیات دنیا مگر چند روزہ دھوکھے کا فائدہ ہے اس لیے سابق مغفرت ترغیب سابق مغفرت جلدی جلدی دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف جس کا چوڑان والا حصہ اتنا ہے مثل چوڑان آسمان اور زمین کے یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور تمام رسولوں کو بھی مانا یہی فضل ہے اللہ کا دیتا جس کو چاہتا ہے اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اور جو کچھ پہنچ جاتی ہے مصیبت زمین میں نہیں پہنچتی مصیبت کوئی زمین میں نہ تمہاری اپنی جانوں میں مگر وہ ساری کی ساری فی کتاب من قبل ان وہ کتاب میں درج ہوتی ہے پہلے اس کے کہ پیدا کریں دنیا میں اس کو دنیا میں ظاہر کرنے سے پہلے ہم اس کو لکھ لیتے ان ذالک اللہ یسی کیونکہ یہ اللہ پر بڑا آسان ہے چیز کے ہونے سے بھی پہلے اس کا پتہ چل جانا اور اس کو اپنی تقریر کی کتاب میں لکھ لینا یہ اللہ پر بڑا آسان لکھا ہاں۔ کم یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں تاکہ نہ افسوس کرو اوپر اس چیز کے جو فوت ہو جائے تم پر گزرے ہوئے پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے بلا تفرو اور نہ خوش ہو جایا کرو جو کچھ دیتا ہے وہ تم کو کیا پتا یہ چیز رہے گی یا نہیں رہے گی یا تمہیں پچے گی یا نہیں پچے گی اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر مغرور کو ہر فخور کو الذین یبخلون وہ جو بخل کرتے ہیں مال خرچ نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی مشورہ دیتے ہیں بخل کرنے کا وہ میتھ جو تاکہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کیوں معیت کا جزا معروف ہے میں و اللہ جو پھر جائے تو اللہ نفس اس نے اپنی جان کا برا کیا کیوں ان اللہ الغنی الحمید کیونکہ اللہ تو بے پرواہ ہے اور تمام کمال کا مالک وہی ذات ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات قسمیہ بات ہے ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح دلیلیں دیکھ اور اتارا ان کے ساتھ الکتاب کوئی نہ کوئی کتاب والمیزانہ یعنی ترازو انصاف کا کتاب یعنی ترازو انصاف الناس بالقسط تاکہ قائم ہو جائیں لوگ اسی انصاف کے ذریعے انزلنا الحدیدہ اور پیدا کیا ہم نے اتارا ہم نے لوہے کو بیچ اس کے دکھ ہے تکلیف ہے بڑی سخت لوگوں کے لیے نفے بھی اس میں بہت ہیں اور اس لیے بھی تاکہ ظاہر کر دے اللہ کہ کون ہے جو نصرت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بغیر دیکھے کے پردوں کے اندر رہ کے کبھی عظیم کیونکہ اللہ ہی بہت بڑا مضبوط طاقت والا زبردست ہے کسمیا بات ہے اور دلیل نکل والا سلنا نوہا نو علیہ السلام کو بھیجا ابراہیم کو بنایا ان کی اولاد دونوں کی اولاد میں نبوت کو اور کتاب کو پھر ان کی اولاد جو ان میں سے کئی تو محتدی بن گئے اور کثیر ایسے ہیں جو حد سے نکل گئے ہیں پھر ہم نے پیچھے لگا دیا اللہ پیچھے لگا دیا اوپر ان کے نقش قدم کے یعنی ان کے بعد بے رسولنا اور رسولوں کو اور پیچھے لگایا عیسا بیٹے مریم کو وہ آتے ناول انجیلا اور دیا ہم نے اس کو انجیل وجالنا کلو بلو اور بنا دیا ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی کی اتباع تھی نری رافت بنائی شفقت بلا دی و رحمت اور محبت ڈال دی اور ربانیت بھی ایسی ان کے دلوں میں تھی ابتدا ہوا وہ میں نے ان کے لیے نہیں بنائی تھی بلکہ انہوں نے نئے سرے سے خود نکالا تھا اس رحبانیت کو رحبانیت کیا ہوتی ہے جنگلوں میں نکل جانا آبادیوں کو چھوڑ دینا حجامت وغیرہ نہ کروانا کھانے پینے کی و شجرت کی چیزیں استعمال نہ کرنا بھوک زیادہ برداشت کرنا اور اکیلے رہ کے اللہ کا ذکر اور اللہ کی توحید کے رٹے لگانا بھائی اور نسلی لحاظ سے تو سارے اسی میں رحمانیت ابتدا اور رحبانیت جنہوں نے خود نکالا تھا اس کو ہم نے فرض نہیں کیا تھا ان پر رضوان اللہ ہم نے اس پر فرض نہیں کیا تھا استثناء منقطع یعنی رضوان اللہ ایک رفت اور رحمت تو ہم نے ان کے دلوں میں بنائی رہبانیت ہم نے نہیں ان پہ فرض کی تھی خود انہوں نے اپنی طرف سے نکالا تھا اب یہ اللہ مستثنا جو استثنا جو ہے یہ کس سے استثنا ہے ہاں، استثناء منقطع ہے استثناء یعنی نئے سرے سے ایک بات شروع ہو رہی ہے ہاں ہاں اللہ ہاں ہاں ابتغاء رضوان اللہ البتہ اللہ کی رضا کا تلاش کرنا اگر مقصود ہو تو پھر اللہ نے ان پر لازم کر دیا تھا رضا الہی کے حصول کا اگر ارادہ تمہارا ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی یہ لازم ہے کہ بے شک رہبان کرو ہاں مگر انہوں نے رعایت نہ کی حفاظت نہ کی اس کی جس طرح حق تھا حفاظت کرنے کا انہوں نے پورے کھود کے جگلوں میں اور قسم و قسم کی دوسری جلتیں اور رسم و رواج شروع کر دیا ورنہ اگر مانا اس طرح کیا جائے تو اب مستثنا منقطع نہ ہوگا مستثنا متصل اب مانا کیا کہو گا ماں کتب نہ نہیں لازم کیا تھا ہم نے اس کو ان پر رضوان اللہ مگر اس لیے کیا تھا کہ تم اللہ کی رضا کے طالب رہو گے اللہ کی رضا کے طالب رہو گے تو پھر یہ رابانیت بھی تم پہ لازم کرتی ہے تو اب اس کے متصل ہوگا اور اگر متصل نہ بنائے منقطع بنائے تو پھر مانا یوں ہوگا رضوان اللہ ہاں اپنے طور پہ انہوں نے ابتدا تو رضا الہی کے حاصل کرنے کے لیے کیا تھا مگر بعد میں فما حق کا رعایت یعنی وہ رہبانیت انہوں نے نکالی تو خود تھی البتہ ابتدا میں ان کا یہی خیال تھا کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ رہبانیت اختیار کر رہے ہیں مگر آگے چل کے انہوں نے اس کی رعایت نہ کی اور وہ برباد ہو گئے ذائقہ فآتین آمَنُوا منہم پس دیا ہم نے ان میں سے ایمانداروں کو اجر ان کا وکثیر منہم فاسقون یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو کون ایمان والو شابت یا ایوہ الذین آمنوا معلوم ہوا پہلے کتاب اپنے دین اپنے لحاظ سے یا آمنو اللہ عیسیٰ ہو جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو موسا علیہ السلام پر ایمان لائے ہو یہاں یا یادین آمنو سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے کتاب ہیں معلوم ہوا اہل کتاب والوں کو بھی اللہ کریم آمنو کرتا ہے اللہ دینا یا یو اللہ دینا آمنو یہ ہمارے کون کی کرتے ہیں بھیا یہ تو ایماندار ہے کیا مطلب اہل کتاب نہیں ہے یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں جو اہل کتاب ہوتا ہے وہ ایماندار نہیں اب قرآن کیا کہہ رہا ہے یا یو ہیں آ منو او ایمان والو یعنی اہل کتابی جو کیا کرو آ مینو بے رسول ہی میرے اس رسول پر بھی ایمان لے آؤ کیوں یو کم کفلین تمہیں دو حصے رحمت کے ملیں گے ایک حصہ تمہارے اپنے ایمان رسول پر ایمان والا دوسرا حصہ ہمارے رسول پر دو حصے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ اور بنا دے گا تمہارے لیے نور جو چلو گے اسے نور اور مٹا دے گا تمہارے لیے گلاب اللہ غفور الرحیم یہ ہم نے اس لیے کہا ہے ہم نے کیوں کہا تاکہ لا لایا اہل الکتاب تاکہ یہ نہ جانے اہل کتاب کہ وہ بالکل قاتر ہی نہیں ہے اللہ کے فضل کو خود ہی حاصل نہیں کر سکتے نانا ہم نے ان کو فضل دینے کے لیے کہہ دیا ہے کہ جس طرح اپنے رسول پہ ایمان لائے ہو ایسے ہی ہمارے اس رسول پہ بھی ایمان لے آؤ تاکہ یہ نہ جانے اہل کتاب والے کہ وہ قطن قادر نہیں ہو سکتے اوپر کچھ کے بھی اللہ کے فضل سے اور یہ بھی جان لے کتاب والے کہ فضل جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے لہذا اللہ جو تجویز بتائے گا اپنے فضل کی اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے یو ہوتی ہے العظیم آپ کو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ اپنے مذہب اور دور کتاب کے لحاظ سے وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ سمجھتے اور پڑھتے تھے لا الہ اللہ تو وہ مومن تھے مسلم تھے یہ تو ثابت ہو گیا نا قرآن سے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے کیا مطلب اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے اللہ نہیں اللہ کا رسول اور بندہ مانتے تھے اس کو ایماندار کہا معلوم ہو گیا اہل کتاب میں سے ایک طبقہ وہ ضرور ایسا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا رسول اور بندہ سمجھنے سارے مشرق نہیں تھے اس لیے وہ طبقہ کون سا تھا وہ پوت الکتاب کا طبقہ اہل کتاب میں سے جن کی زبیہ حلال کی کافر تھے بات صرف کچھ نہیں کافر تو وہ تھے تحریف نہ کرتے تب بھی کافر تھے کیوں ہمارے رسول کو جو نہیں مانتے کافر تو ہے بات نہیں سمجھ جن کو یہ کہا جائے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ سمجھتے تھے اور رسول وہ تحریف کرتے تھے نہیں دی گئی نہیں صرف کی تعبیر یہ ہے کہ وہ پوری کتاب کے عالم تھے تعریف کرنے والے کون ہیں اوتو نصیب من الکتاب نیم قسم کے ملا نیم ملا خطرہ ایمان نیم حکیم خطرہ ہے جان یہ نیم ملا ہوتا ہے شیطان اس لیے جو اوتل کتاب ہیں دوسرے کفر کرتے ہوں مطلب سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے کہ ہماری طرف رسول نہیں ہے وہ امی ان پڑھوں کا رسول بات یہ ہو رہی ہے کہ جس کتاب جو کتاب ان کے پاس ہے معلوم ہوتا ہے ان کے پاس کتاب صحیح حالت میں ہے اسی لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا رسول مان رہے ہیں اگر وہ تحریف کرنے والے ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا رسول اور بندہ قتل نہیں کر سکتے تھے اس میں تو وہ تبدیلی کرتے تبدیلی کرنے والے دوسرے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اہل کتاب میں سے اور چار طبقے ہیں اہل کتاب کے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طبقہ اونچ الکتاب والا یعنی وہ لوگ جن کو سالم کتاب اللہ کا علم تھا اس لیے قرآن بھی انہی کو کہتا ہے یا یا ایوہ الذین بما الیکم مصدقن لما محکم اگر اس تورات میں یہ توحید نہ ہوتی تو ماں محکم کیسے بنے گا معلوم ہوتا ہے ان کے پاس جو کتاب تھی وہ اوت الکتاب تھے پورے عالم جن کے پاس کتاب اس حالت میں تھی کہ وہ محرف نہیں تھی اس کے اندر توحید اور ایمان کا ذکر موجود تھا تبھی تو اللہ فرماتے ہیں میرا قرآن وہ ہے کہ تمہارے پاس والی کتاب کی کیا کرتا ہے تصدیق کرتا وہ اہل کتاب ہے وہ اہل کتاب وہ اہل کتاب ہے بھائی یہ اہل کتاب کا طبقہ پڑا ہے اوت الکتاب کا ہاں جی سورہ مجھ